پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھرنی کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے